لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم اجمعین بے شک آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی دنیا میں قدم رکھنے والے ہیں جو نظر تو نہیں آتی لیکن ہماری ہر سوچ ہر فیصلے اور آپ کہہ لیں کہ ہمارے ہر قدم کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے بالکل اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بالکل نہیں ہمارا مقصد دراصل دو انتہائی اہم اور مطلب کسی حد تک پراسرار موضوعات کا گہرا مطالعہ کرنا ہے پہلا موضوع ہے ڈارک سائیکالوجی یا نفسیات کے تاریخ ہتھ کنڈے یعنی وہ طریقے جو انسانوں کے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور دوسرا موضوع ہے انسانی ذہن کے وہ نفسیاتی جال جن میں ہمارا اپنا دماغ ہمیں خود ہی پھنسا دیتا ہے جو کہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے صحیح کہا آپ نے آج کی گفتگو کے لیے ہمارے پاس جو ذرائع موجود ہیں ان میں سید جہاں زیب آبدی کے فکری مضامین کے مجموعے ہم فکری سے ہم راہی تک کا ایک نہایت اہم اقتباس شامل ہے بہت زبردست کتاب ہے ہاں اور اس کے علاوہ ڈارک سائیکالوجی کے پینتیس حربوں اور سو اندرونی نفسیاتی جالوں پر مبنی دو جامع دستاویزات بھی ہماری میز پر ہیں صحیح اور ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے ایک علامتی تصویر بھی ہے جس میں مطلب ایک انسانی دماغ کو ایک تاریخ بھول بھلیوں یعنی میز کی شکل میں دکھایا گیا ہے وہ تصویر بہت گہری ہے بہت گہری ہے تو ہمارا مشن یہ ہے کہ ان تمام ذرائع کو آپس میں جوڑ کر دیکھا جائے کہ آخر یہ انسانی ذہن کام کیسے کرتا ہے اور اس ظالمانہ دنیا میں ذہنی بقا کیسے ممکن ہے چلیں اس بات کے مختلف پہلوؤں کو کھول کر دیکھتے ہیں دیکھیں اس موضوع کی تحت تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس پس منظر کو سمجھنا ہوگا جو سید جہان زیب آبدی صاحب نے اپنی کتاب میں پیش کیا جی بالکل مصنف ایک انتہائی دلچسپ لیکن ساتھ ہی بہت فکر انگیز دعویٰ کرتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ عالمی سطح پر اور انہوں نے خاص طور پر سہونی استعمار کا ذکر کیا ہے اچھا کہ علم نفسیات کو محض انسانوں کی فلاح یا علاج کے لیے استعمال نہیں کیا گیا بلکہ اسے باقاعدہ ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا ہے مطلب نفسیات کو ایک ٹول بنا لیا گیا بالکل کتاب کے مطابق سیاست عالمی معیشت اور گلوبل میڈیا میں نفسیاتی ہتھ کنڈوں کو اتنی مہارت سے استعمال کیا گیا ہے کہ مطلب عام انسانوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے فیصلے دراصل ان کے اپنے نہیں ہیں یہ تو بہت خوفناک بات ہے ہے نا Hmm. اور یہاں یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے hmm. کہ ہم اس جائزے میں کسی خاص سیاسی یا نظریاتی فریق کی توثیق نہیں کر رہے بلکہ ہمارا مقصد صرف اس ماخذ میں پیش کیے گئے دلائل کو غیر جانبدارانہ انداز میں سامنے رکھنا ہے بالکل ہمارا کام صرف تجزیہ کرنا ہے صحیح hmm. لیکن مصنف کی یہ بات یہ ضرور واضح کرتی ہے کہ آج کے دور میں مطلب ڈارک سائیکالوجی جیسی اصطلاح کو اتنا معروف کیوں ہونا پڑا right. یہ اس لیے ضروری ہو گیا تاکہ ایک عام فرد ان خاموش حملوں کو پہچان سکے اور اپنا دفاع کر سکے hmm. ورنہ تو وہ استحصال کا شکار ہوتا رہے گا hmm. یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم جن فیصلوں پر فخر کرتے ہیں وہ شاید کسی اور کی مرضی کا نتیجہ ہوں بالکل ایسا ہی ہے دستاویز میں ڈارک سائیکالوجی کے جو پینتیس حربے بتائے گئے ہیں نا ان میں سے کچھ تو میں پڑھ رہی تھی بہت ہی خوفناک لگتے ہیں جی کچھ تو بہت ہی ظالمانہ ہے مثال کے طور پہ گیس لائٹنگ کا ذکر بہت ملتا ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کوئی انسان یہ کیسے پہچانے گا کہ اس کے ساتھ گیس لائٹنگ ہو رہی ہے یہ ایک بہت اہم سوال ہے میرا مطلب ہے یہ کسی عام بیس یا آپ کہہ لیں کہ محض یادداشت کی کمزوری سے کیسے مختلف ہے دیکھیں عام بیس میں دو لوگوں کا کسی بات پر اختلاف ہو سکتا ہے یہ نارمل ہے لیکن گیس لائٹنگ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کا نام ہے اچھا اس میں استحصال کرنے والا شخص جان بوجھ کر اور بار بار حقیقت کو اس طرح توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے کہ دوسرا شخص اپنی ہی یادداشت اپنے حواس اور اپنی ذہنی حالت پر شک کرنے لگے اوف اسے یہ محسوس کروایا جاتا ہے کہ شاید وہ پاگل ہو رہا ہے یا چیزوں کو غلط سمجھ رہا ہے یہ صرف یادداشت کی کمزوری نہیں ہے بلکہ یہ ایک شخص کا دوسرے کے ذہن پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کا طریقہ ہے یعنی وہ انسان کا اپنے اوپر سے ہی اعتماد ختم کر دیتے ہیں بالکل اور جب اعتماد ختم ہوتا ہے تو وہ آپ پر انحصار کرنے لگتا ہے صحیح اسی فہرست میں ایک اور اصطلاح لو بومبنگ بھی ہے نام سے تو یہ بڑا مثبت سا لگتا ہے جیسے کوئی بہت زیادہ محبت کر رہا ہو ہوں نام دھوکہ دیتا ہے ہاں نا لیکن ذرائع میں اسے ایک خطرناک ہتھیار کے طور پر پیش کیا گیا ہے ایسا کیوں ہے کیونکہ یہ محبت حقیقی نہیں ہوتی بلکہ دراصل یہ ایک جال ہوتا ہے جال کس طرح کا تعلق کے آغاز میں کسی پر اتنی زیادہ توجہ محبت اور تعریفوں کی بارش کر دی جاتی ہے کہ وہ شخص جذباتی طور پر اندھا ہو جائے او تاکہ وہ خامیاں نہ دیکھ سکے بالکل اور وہ مکمل انحصار کرنے لگے اور اسے سمجھنے کے لیے ہمیں صرف ذاتی رشتوں تک محدود رہنے کی ضرورت نہیں ہے مطلب یہ اور جگہوں پر بھی ہوتا ہے کارپوریٹ دنیا میں بھی یہ عام ہے ذرا ان موبائل ایپس یا سروسز کے بارے میں سوچیں جو ابتدا میں ایک ماہ کے لیے بالکل مفت اور شاندار سہولیات دیتی ہیں ہاں فری ٹرائلز بالکل انسان کو ان کی ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ اس کی زندگی ان کے بغیر مشکل لگنے لگتی ہے پھر اچانک وہ بھاری فیسیں لاگو کر دیتے ہیں اور انسان خود کو پھنسا ہوا محسوس کرتا ہے یہ کارپوریٹ لیول کی لو بومبنگ ہے ارے واہ یہ مثال تو واقعی روز مرہ کی زندگی سے جڑی ہے ہم سب کبھی نہ کبھی ایسی سروسز کا شکار ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں اس کے علاوہ دستاویز میں ایک اور چیز خوف پیدا کرنے یا فیئر مانگرنگ اور تنہائی یعنی آئسولیشن کا بھی ذکر ہے ایسا لگتا ہے جیسے خوف انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ہی مفلوج کر دیتا ہے جب کسی معاشرے کو کسی اندیکھے خطرے سے ڈرا دیا جائے تو لوگ لاشوہری طور پر کسی بھی ایسے نظام کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں جو انہیں تحفظ کا جھوٹا یقین دلائے سو فیصد ایسا ہی ہے مدد کے لیے کسی کو پکار ہی نہ سکے یہاں جو بات انتہائی حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہت کنڈے صرف دور بیٹھے عالمی ادارے استعمال نہیں کرتے ہاں بلکہ یہ ہمارے گھروں اور دفتروں میں بھی اتنی ہی خاموشی سے استعمال ہوتے ہیں دفتروں میں کیسے مثال کے طور پر بائٹ اینڈ سوئچ کا طریقہ دیکھیں دکھایا کچھ جاتا ہے اور دیا کچھ اور جاتا ہے ایک ملازم کو شاندار ترقی کے خواب دکھا کر اس سے رات دن کام لیا جاتا ہے اور آخر میں اسے کچھ نہیں ملتا بالکل پروموشن کسی اور کی ہو جاتی ہے یا پھر خاموشی کا سلوک یعنی سائلنٹ ٹریٹمنٹ جس میں بات چیت بند کر کے دوسرے شخص کو ذہنی اذیت دی جاتی ہے ہاں یہ تو بہت عام ہے یہ بظاہر کوئی تشدد نہیں لگتا لیکن خاموشی کے ذریعے کسی میں احساس جرم اور بے بسی پیدا کرنا ڈارک سائیکالوجی کا ایک انتہائی ظالمانہ اور عام طریقہ ہے یہاں آ کر معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اب تک صرف ان حملوں کی بات کر رہے ہیں جو باہر سے ہم پر ہو رہے ہیں hmm. لیکن ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ بیرونی دنیا کے بجائے ہمارے اپنے اندر موجود خامیوں کے بارے میں ہے ہمارے سامنے جو ایک علامتی تصویر رکھی گئی ہے وہ اس صورتحال کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے بہت زبردست تصویر ہے وہ ہاں اس تصویر میں ایک بہت بڑا انسانی دماغ ایک تاریخ بھول بھلیوں یعنی میز کے اوپر تیر رہا ہے اس کے ارد گرد موٹی زنجیریں ہیں ایک خالی پنجرا ہے نیچے طوفانی لہریں ہیں اور کچھ ایسی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں جو کہیں نہیں جاتی یہ تصویر دراصل ان نفسیاتی جالوں کی نمائندگی کر رہی ہے جن میں انسانی ذہن خود بخود الجھ جاتا ہے بیرونی ہتھ کنے تو اپنی جگہ لیکن ہم انسان خود بھی تو اپنے ذہن کے اندر جال بن لیتے ہیں وہ تصویر بے حد معنی خیز ہے دستاویز میں سو ایسے نفسیاتی جالوں کا ذکر ہے اور اگر ہم انہیں اس تصویر سے جوڑیں تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے وہ کیسے وہ جو زنجیریں ہیں نا وہ ہمارے اندرونی تعصبات کی علامت ہیں ان میں سب سے نمایاں تصدیقی تعصب یا کنفرمیشن باعث ہے اچھا تصدیقی تعصب یہ وہ جال ہے جس میں انسان صرف انہی معلومات خبروں یا دلائل پر یقین کرتا ہے جو اس کے پہلے سے موجود عقائد کو سچ ثابت کریں اگر کوئی بات اس کی سوچ کے خلاف ہو تو وہ اسے ماننے سے یکسر انکار کر دیتا ہے مطلب ہم صرف وہ سنتے ہیں جو ہم سننا چاہتے ہیں بالکل اب اسے عالمی پروپیگنڈے کے زاویے سے دیکھیں جب کسی معاشرے میں یہ تصدیقی تعصب پھیل جائے تو جھوٹی خبریں پھیلانا کتنا آسان ہو جاتا ہے بہت آسان لوگ خود بخود ان جھوٹی خبروں کو سچ مان لیتے ہیں کیونکہ وہ وہ ان ان کی پسند کے مطابق ہوتی ہیں ہیں خود زنجیروں کو اپنے اوپر کس لیتے یہ بات تو سچ ہے کہ ہم وہی سننا چاہتے ہیں جو ہم پہلے سے مانتے ہیں اچھا اس فہرست میں ایک اور جال کا ذکر ہے جسے ڈوبتی لاگت کا مغالتا یا سنک کاسٹ فیلسی کہا گیا ہے یہ بہت عام ہے تصویر میں موجود وہ سیڑھیاں جو کہیں نہیں جاتی شاید اسی کی علامت ہیں لیکن روزمرہ زندگی میں یہ ڈوبتی لاگت کا مغالطہ کیسا نظر آتا ہے کوئی انسان جان بوجھ کر اپنا نقصان کیوں کرے گا اس کو ایک بہت سادہ سی مثال سے سمجھتے ہیں فرض کریں کسی نے سنیما کا ایک بہت مہنگا ٹکٹ خریدا ہے آدھے گھنٹے بعد ہی اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ فلم انتہائی بورنگ اور فضول ہے لیکن وہ شخص سنیما سے باہر نہیں آتا بلکہ بقیہ ڈھائی گھنٹے بھی وہیں بیٹھ کر اذیت سہتا ہے ہاں یہ سوچ کر کے پیسے لگ گئے بالکل کیونکہ اس کے ذہن میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ پیسے خرچ کر چکا ہے وہ اپنے پیسے بچانے کی ناکام کوشش میں اپنا قیمتی وقت بھی برباد کر دیتا ہے کاروباری دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے جب کوئی کمپنی کسی ناکام پروجیکٹ میں کروڑوں روپے صرف اس لیے لگاتی رہتی ہے کیونکہ وہ پہلے ہی بہت سا سرمایہ اس میں پھنسا چکی ہوتی ہے صحیح انسان پچھلی سرمایہ کاری یا جذبات کو بچانے کی دھن میں اس سیڑھی پر چڑھتا رہتا ہے جو کہیں نہیں جاتی یہ تو واقعی ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے اور اسی طرح ایک اور بڑا مسئلہ ہجوم کی پیروی یعنی ہرڈ مینٹیلٹی کا ہے لوگ اپنی عقل استعمال کرنے کے بجائے صرف یہ دیکھتے ہیں کہ باقی سب کیا کر رہے ہیں جی بھیڑ چال جسے کہتے ہیں بالکل لیکن مجھے جس جال نے سب سے زیادہ حیران کیا وہ ہر وقت مثبت رہنے کی عادت یعنی ٹاکسک پازیٹیوٹی ہے اوہو یہ تو آج کل کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہم ہمیشہ یہی سنتے آئے ہیں کہ مثبت سوچنا اچھی بات ہے تو پھر یہ زہریلی یا نقصان دہ کیسے ہو سکتی ہے ہمارے دفتروں میں اکثر کوئی نہ کوئی ایسا ساتھی ہوتا ہے کہ جب آپ کا کمپیوٹر خراب ہو جائے اور گھنٹوں کی محنت ضائع ہو جائے تو وہ آ کے کہتا ہے کوئی بات نہیں مسکراتے رہیں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے ہاں بالکل اس وقت تو شدید غصہ آتا ہے لیکن کیا یہ واقعی کوئی نفسیاتی جال ہے ارے بالکل وہ غصہ بالکل جائز ہوتا ہے دیکھیں مثبت رہنا اچھی بات ہے لیکن ہر مشکل تکلیف یا صدمے میں زبردستی کا مثبت رویہ اپنانا اور اپنے منفی جذبات کو دبا دینا دراصل ایک سنگین جال ہے جذبات دبانا جی جذبات کو دبانے سے وہ ختم نہیں ہوتے اگر ایک انسان کسی دکھ میں ہے تو اسے وہ دکھ محسوس کرنے کا حق ہے بالکل حق ہے زبردستی مسکرانے سے وہ دکھ اندر ہی اندر ناسور بن کر ذہنی دباؤ اور اضطراب پیدا کرتا ہے انسان کو اپنے غم اور غصے کو تسلیم کرنا اور ان سے صحت مند انداز میں نمٹنا آنا چاہیے ہم صحیح کہا اور اسی طرح وہ طوفانی لہریں جو تصویر میں ہیں وہ معلومات کی زیادتی یا انفارمیشن اوورلوڈ کی نشاندہی کرتی ہیں آج انسان کے پاس ضرورت سے زیادہ معلومات ہیں فون اٹھائیں تو خبروں کا سیلاب ہے بالکل ہم اتنی خبریں اور تجزیے سن لیتے ہیں کہ ہمارا ذہن فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہی کھو دیتا ہے یہ بھی ایک جال ہے جو ہمیں مفلوج کر دیتا ہے یہ سب سن کر تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ذہن ہر وقت ایک میدان جنگ میں ہوتا ہے باہر سے ڈارک سائیکالوجی کے حملے اور اندر سے یہ نفسیاتی جال hmm. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا دماغ اتنا ہی کمزور ہے تو جدید نفسیات کے وجود میں آنے سے پہلے لوگ اپنی ذہنی صحت کیسے بچاتے تھے یہیں سے بات ہماری تیسری دستاویز کی طرف مڑتی ہے جو اخلاقیات اور اسلامی نقطہ نظر پر مبنی ہے بالکل اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ تاریخی طور پر مذہب اور اخلاقیات نے ہی انسان کو ان نفسیاتی ہتھ کنڈوں سے بچانے کے لیے ڈھال کا کام کیا ہے hmm. دستاویز میں واضح طور پر قرآن احکامات کا حوالہ دیا گیا ہے قرآن مجید کی صورت البقرہ آل عمران اور نسا میں سچائی کی اہمیت پر بے حد زور دیا گیا ہے بے شک اور فریب جھوٹ اور انسانوں کا استحصال کرنے کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے ڈاک سائیکالوجی کی پوری بنیاد ہی دھوکے اور کنٹرول پر ہے جبکہ اسلام کی بنیاد انسان کی تکریم سچائی اور عدل پر ہے دستاویز میں امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا ایک نہایت شاندار کال بھی موجود ہے کہ انسانی عزت نفس کو مجروع نہ کرنا اور کسی کی کمزوریوں کا فائدہ نہ اٹھانا ہی سچائی اور اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے سبحان اللہ یہ بات آج کے جدید کارپوریٹ کلچر اور آفس پالیٹکس پر کتنی فٹ بیٹھتی ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ ترقی پانے کے لیے اپنے سے جونیئر ملازمین کی غلطیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں انہیں نیچا دکھاتے ہیں بہت عام سی بات ہو گئی ہے ہاں لیکن یہ تعلیمات بتاتی ہیں کہ ڈارک سائیکالوجی تو سکھاتی ہے کہ دوسرے کی کمزوری پر وار کرو جبکہ یہ اخلاقی نظام اس کمزوری کو ڈھانپنے اور سہارا دینے کا درس دیتا ہے بالکل اور اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مشہور اور عظیم حدیث کا بھی حوالہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے بے شک یہ محض ایک مذہبی جملہ نہیں ہے بلکہ یہ استحصال کے خلاف ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے ذرا سوچیں اگر یہ اصول معاشرے میں نافذ ہو جائے تو کسی کو جذباتی طور پر بلیک میل کرنا یا اس کی سوچ کو کنٹرول کرنا ممکن ہی نہیں رہے گا بالکل ممکن نہیں کیونکہ کوئی بھی فرد اپنے لیے یہ پسند نہیں کرے گا کہ اسے دھوکا دیا جائے یا اس کی آزادی چھین لی جائے خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات اور اعلیٰ اخلاقیات ہر اس طریقے کو مسترد کرتی ہیں جو انسانی ذہن یا روح کو غلام بناتا ہو یہ ہمدردی اور عدل ہی وہ اخلاقی کتب نما ہیں جو اس تاریخ بھول بھلیوں سے نکلنے کا راستہ دکھا سکتے ہیں تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے ہم نے ڈارک سائیکالوجی کی بیماریوں پر بات کر لی ہم نے اپنے اندرونی نفسیاتی جالوں کو بھی سمجھ لیا اور ہم نے اس کے پیچھے موجود اخلاقی ڈھال کو بھی دیکھ لیا ہوں لیکن ایک عام انسان جو روزانہ صبح اٹھ کر دفتر جاتا ہے مارکیٹ جاتا ہے سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے وہ عملی طور پر اپنی روز مرہ کی زندگی میں اپنے ذہن کی حفاظت کیسے کرے ذرائع میں اس بچاؤ کے لیے کچھ عملی اور ٹھوس دفاعی حکمت عملیاں دی گئی ہیں جی دی گئی ہیں ان میں پہلا قدم آگاہی اور پہچان بتایا گیا ہے یعنی جب تک کسی کو علم ہی نہیں ہوگا کہ جذباتی بلیک میلنگ کیا ہوتی ہے وہ اس کا شکار ہوتا رہے گا آگاہی یقینی طور پر پہلا قدم ہے جب کسی انسان کو ڈارک سائیکالوجی کے حربوں کا نام معلوم ہو جاتا ہے تو وہ انہیں دیکھ کر پہچان لیتا ہے صحیح لیکن آگاہی کے بعد جو سب سے مضبوط ہتھیار ہے وہ ہے حدود کا تعین کرنا یعنی سیٹنگ باؤنڈریز ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ذاتی اور جذباتی حدود واضح کرے اور اس میں سب سے اہم لفظ جسے سیکھنا بہت ضروری ہے وہ ہے نہیں کہنا لیکن ہمارے معاشرے میں تو نہیں کہنا بہت بدتمیزی سمجھا جاتا ہے لوگ فوراً ناراض ہو جاتے ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ مشکل ضرور ہے میں مانتا ہوں لیکن ذہنی بقا کے لیے ناگزیر ہے ہمیں اکثر یہی سکھایا جاتا ہے کہ انکار کرنا بری بات ہے لیکن جب بات ذہنی سکون اور استحصال سے بچاؤ کی ہو تو نہیں کہنا ایک لازمی دفاعی حکمت عملی بن جاتی ہے hmm, یہ تو ہے اس کے ساتھ ہی جذباتی کنٹرول اور فیصلے میں تاخیر کی عادت اپنانا بھی بہت کارگر ہے ڈارک سائیکالوجی استعمال کرنے والے اکثر مصنوعی جلدی یا ایمرجنسی پیدا کرتے ہیں ہاں ابھی فیصلہ کرو ورنہ آفر ختم ہو جائے گی بالکل وہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ فوراً فیصلہ کرو ایسی صورتحال میں وقتی طور پر پیچھے ہٹنا وقت مانگنا اور خوف یا دباؤ کی حالت میں کبھی کوئی حتمی فیصلہ نہ کرنا انسان کو بہت بڑے نقصانات سے بچا سکتا ہے یہ تاخیر والا نقطہ بہت قابل عمل ہے میں خود بھی اسے آزماؤں گی اس کے علاوہ فعال سننے کی مہارت یعنی ایکٹیو لسننگ پر بھی زور دیا گیا ہے جب کوئی بات کر رہا ہو تو صرف اس کے الفاظ نہ سنیں بلکہ اس کے جسمانی اشاروں یعنی باڈی لینگویج اور لہجے پر غور کریں اکثر اوقات فریب دینے والے کے الفاظ تو بہت میٹھے ہوتے ہیں لیکن اس کے لہجے یا چہرے کے تاثرات میں ایک کھچاؤ ہوتا ہے صحیح بات ہے اس تضاد کو پکڑنا سچائی اور فریب کے درمیان فرق کرنے میں بہت مدد دیتا ہے اور ظاہر ہے سب سے آخر میں بات آتی ہے آپ کے ارد گرد کے ماحول کی یہ سب سے اہم ہے ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا جو ذہنی سکون دیں اور جو رشتے زہریلے یا ٹاکسک ہو چکے ہیں جو مسلسل آپ کی توانائی چوس رہے ہیں ان سے مناسب دوری اختیار کرنا بھی دفاعی حکمت عملی کا اہم حصہ ہے اس صحت پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں بالکل اگر کوئی مستقل ایسے لوگوں کے درمیان رہتا ہے جو اسے نیچا دکھاتے ہیں یا گیس لائٹنگ کے ذریعے اس کی حقیقت پر شک پیدا کرتے ہیں تو وہ انسان کبھی بھی ان نفسیاتی جالوں سے باہر نہیں نکل پائے گا صحیح اس تصویر کو یاد کریں جس میں پنجرا خالی دکھایا گیا تھا وہ خالی پنجرا یہی ظاہر کرتا ہے کہ انسان اکثر جسمانی طور پر تو آزاد ہوتا ہے لیکن اس کا ذہن ان زہریلے رشتوں کے پنجرے میں قید ہوتا ہے یہ کتنی گہری بات ہے لہٰذا اپنی جذباتی صحت کو ترجیح دینا اور زہریلے رشتوں سے فاصلہ رکھنا خود غرضی نہیں ہے بلکہ یہ محض اپنا دفاع ہے آج کے اس تفصیلی مطالعے نے واقعی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ انسانی ذہن کتنا طاقتور ہے لیکن ساتھ ہی کتنا حساس بھی ہے بے شک جس طرح تصویر میں دکھایا گیا تھا یہ ذہن ایک بھول بھلائیوں میں کھو سکتا ہے طوفانوں کی زد میں آ سکتا ہے اور تعصبات کی زنجیروں میں جکڑا جا سکتا ہے لیکن ان سب سے نکلنے کا راستہ کوئی جادو نہیں ہے نہیں آگاہی بلند اخلاقیات اپنے جذبات پر قابو اور مضبوط حدود کا تعین ہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو محفوظ رکھتی ہیں موجودہ دور میں جہاں ہر طرف سے معلومات کی بھرمار ہے اشتہارات میں سوشل میڈیا پر اور لوگ ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے کی دوڑ میں لگے ہیں یہ نفسیاتی علم اب صرف کتابی باتیں نہیں رہیں بلکہ یہ اس دور میں ذہنی بقا کا ایک لازمی اور بنیادی ہتھیار بن چکا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ علم آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے ہم نے نفسیاتی ہتھ کنڈوں استماری مقاصد اور انسانی ذہن کی پیچیدگیوں پر جو کچھ بھی آج ڈسکس کیا اس سے ایک انتہائی اہم سوال جنم لیتا ہے ایک ایسا سوال جو ہر سننے والے کو اپنے طور پر سوچنا چاہیے کہ اگر انسانی ذہن کو بیرونی ہتھ کنڈوں کے ذریعے اتنی مہارت سے اور اندرونی تعصبات کے ذریعے اتنی آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو ہماری روزمرہ کی زندگی کی کتنی خواہشات اور کتنے فیصلے واقعی ہمارے اپنے ہیں یہ تو بہت خوفناک خیال ہے بالکل اور کتنے ایسے ہیں جو اس معاشرے گلوبل میڈیا اور ارد گرد کے لوگوں کی طرف سے ہمارے ذہن میں اتنی خاموشی سے بٹھائے گئے ہیں کہ ہم انہیں اپنی پہچان سمجھ بیٹھے ہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں آزادی فکر کے اصل معنی تلاش کرنے پر مجبور کرتا ہے